الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا القوم جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایزا دیتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے نر بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایزا رسانی ہو اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردوار ہیں اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایزا پہنچا کر برباد نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو راہ نہیں دکھاتے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ریاکاری اور احسان جتلانے سے پاک صدقہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی مدح و تعریف کرتے ہیں جو خیرات و صدقات کرتے ہیں اور پھر جسے دیتے ہیں اس پر احسان جتانے نہیں بیٹھتے نہ تو اپنی زبان سے نہ اپنے کسی فعل سے اور نہ اس شخص کو کوئی برائی پہنچاتے ہیں ان سے پھر جزائے خیر کا وعدہ فرماتے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب اللہ رب العزت کے ذمے ہیں ان پر قیامت کے دن کوئی ہال اور خوف و خطرناک نہ ہوگا اور نہ دنیا اور بال بچے چھوٹ جانے کا انہیں کوئی غم و رنج ہوگا اس لیے کہ وہاں پہنچ کر اس سے بہتر چیزیں انہیں مل چکی ہیں کلمہ خیر کہنے کی فضیلت پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ خیر زبان سے نکلنا کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا اور درگزر کرنا خطاوار کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کی تہ میں ایزا دہی ہو صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہ کریں گے نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہ انہیں پاک کریں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں ایک تو دے کر احسان جتانے والا دوسرا ٹخنوں سے نیچے پائجامہ اور تہبند وغیرہ لٹکانے والا تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان خیرات صدقہ کر کے احسان جتلانے والا شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا سنن نسائی میں ہے کہ تین شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں ماں باپ کا نافرمان شراب کا عادی اور دے کر احسان جتانے والا اسی لیے اس آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے صدقات و خیرات کو منت و احسان رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو اس احسان کے جتانے اور تکلیف پہنچانے کا گناہ صدقہ اور خیرات کا ثواب باقی نہیں رکھتا پھر مثال دی کہ احسان اور تکلیف دہی کے صدقے کے غارت ہو جانے کی مثال اس صدقہ جیسی ہے جو ریاکاری کے طور پر لوگوں کے دکھاوے کے لیے دیا جائے اپنی سخاوت اور فیاضی اور نیکی کی شہرت مد نظر ہو لوگوں میں تعریف و ستائش کی چاہت ہو صرف اللہ کی رضامندی کی طلب نہ ہو نہ اللہ کے ثواب پر نظر ہو اسی لیے اس جملے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو تو اس ریا کارانہ صدقے کی اور اس احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے کے صدقے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی صاف چٹیل پتھر کی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو پھر سخت شدت کی بارش ہو تو جس طرح اس پتھر کی تمام مٹی دھل جاتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتی اسی طرح ان دونوں قسم کے لوگوں کے خرچ کی کیفیت ہے کہ گو لوگ سمجھتے ہوں کہ اس کے صدقے کی نیکی اس کے پاس ہے جس طرح بظاہر پتھر پر مٹی نظر آتی تھی لیکن جیسے کہ بارش سے وہ مٹی جاتی رہی اسی طرح اس کے احسان جتانے یا تکلیف پہنچانے یا ریاکاری کرنے سے وہ ثواب بھی جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو کچھ بھی جزا نہ پائے گا اپنے اعمال میں سے کسی چیز پر قدرت نہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کافر گروہ کی راہ راست کی طرف رہبری نہیں فرماتے